حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال سما اور ایک کپڑے میں اس طرح گوٹ مارنے سے منع فرمایا ہے کہ اس کی شرمگاہ پر کچھ نہ رہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بیالیس